جریر روح من قاسم اور شعبہ سب نے منصور سے زہیر کی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی جریر اور روح کے حدیث قصے سمیت کی حدیث جیسی ہے اور شعبہ کی حدیث ہے اس میں صرف غلام کا نام رکھنے کا ذکر ہے اور جو شعبہ کی حدیث ہے اس میں صرف غلام کا نام رکھنے کا ذکر ہے انہوں نے چار بہترین کلمات کا ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو دو